السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the twenty first lecture in series of forty five lectures on digital logic design کیسے ہیں آپ انشاءاللہ اچھے ہوں گے پچھلے دو لیکچر سے ہم پروگرامیبل لاجک ڈیوائسز پہ بات کر رہے ہیں پی ایل ڈیز پہ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بڑا ایک ریگولر سا اسٹرکچر ہے اینڈ اریز ہوتی ہیں اینڈ گیٹ اریز ہوتی ہیں اور گیٹ اریز ہوتی ہیں اس میں ان کو پروگرامنگ پروگرام کرنا بھی کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے آج ہم کنٹینیو کریں گے ڈسکشن بیسکلی ہم پروگرامنگ پہ کانسنٹریٹ کریں گے actually P L D device کو پروگرام کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم ایک اور جو ہے جنیرک رے ڈیوائس جو ہے گیل ڈیوائس جو ہے اس کو ذرا دیکھیں گے اس کے بعد پروگرامنگ کی بات کریں گے آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچرز میں جو ٹاپک ڈسکس کیے تھے ان کو ذرا ریویو کرنا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی پی ایل اے ڈیوائس سے programmable logic array programmable logic array ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو اینڈ گیٹ ارے ہے وہ بھی پروگرام ہو جاتا ہے اور اور گیٹ جو ارے ہے وہ بھی پروگرام ہو سکتا ہے دونوں پروگرام ہو سکتے ہیں کافی فلیکسیبل قسم کی چیز ہے ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی اگر آپ کو permanent constant ones output پہ چاہیے یا کانسٹنٹ زیروز چاہیے تو پھر کیا کریں گے ہم نے کہا تھا کہ اگر ساری اینڈ ٹرمز جو ہیں بیسکلی جو اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ جو سارے ان پٹس آ رہے ہیں ان کے فیوز سارے رہنے دیں تو کیا ہوگا آؤٹ پٹ پہ زیرو آ رہا ہے تو وہ زیرو اگر آپ اور گیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں آپ کو آؤٹ پٹ پہ زیرو ملے گا اسی طرح اگر اینڈ گیٹ کے ان پٹس پہ کوئی بھی ٹرم آپ ان پٹ پہ کنیکٹ نہ کریں that is just blow away all the fuse تو اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا ون آ جائے گا اور اسی طرح اس کو اگر کونیکٹ کر دیں کسی اور گیٹ کے ان پٹ پہ آپ کو وہ ون مل جائے گا پھر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی جو ہم پہلے بھی سرکٹ ڈسکس کر چکے ہیں کمبینیشن لاجک میں odd prime number checker basically odd prime number checker جو ہے بار بار اس کو ریپیٹ کر چکے ہوئے آپ کوئی four bit number input کریں گے کسی ایک سرکٹ کے اگر وہ آڈ ہے اور پرائم نمبر ہے تو سرکٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو جائے گا پہلے تو ہم کمبنیشن لاجک سے اس کو امپلیمنٹ کرتے آ رہے ہیں اب کیا کیا تھا ہم نے GAL basically P L A جو ہے ڈیوائس ہے پی ایل ڈی ہے اس پہ ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا بڑا اسٹریٹ فارورڈ آسان سا طریقہ ہے آپ کے جو پرائم نمبر جو ہے بیسکلی اگر آپ اس کو ایک بولین ایکسپریشن کے طور پہ لکھ لیں ٹھیک ہے نا اب بولین ایکسپریشن میں اگر منٹمس کو دیکھا جائے پرائم نمبر جو ہے آڈ پرائم نمبر ہے تو منٹم one three five seven eleven thirteen اس طرح آگے بھی آپ جا سکتے ہیں سو بیسکلی یہ مین ٹرمز جو ہیں کیا ہیں پروڈکٹ ٹرمز ہیں اب پروڈکٹ ٹرمز جو ہیں وہ آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے آپ اگر پی ایل اے جو ہے ڈیوائس اس کی جو اینڈ گیٹ ارے ہے اس میں اگر آپ پروگرام کر دیں جو جتنے بھی آپ کے پاس اینڈ گیٹس ہیں پچھلی ہم نے ایگزامپل میں جیسے دیکھا تھا کہ چھ ہمارے پاس اینڈ گیٹس تھے دیٹ مینس آپ کے پاس چھ پروڈکٹ ٹرمز آ سکتی ہیں سو دیٹ مینس پہلے جو چھ آڈ پرائم نمبر ہیں ان کو آپ آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹس ہیں ان کو کیا کرنا تھا بیسکلی آپ نے ان کو کنورٹ کرنا تھا سم آف پروڈکٹ فارمس میں اگر وہی واپس اگر ریکال کریں آڈ پرائم نمبر چیکر جو ہے سم آف پروڈکٹ فارم کی ایک ایکویشن آ رہی تھی تو اسی طرح بیسکلی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ایک اور گیٹ لے لیں اس کے جو ان پٹس ہیں وہ سارے جو پروڈکٹ ٹرمز آ رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر لیں آپ کے پاس جو اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ریزلٹ آ رہا ہے بیسکلی وہ وہی سرکٹ بن رہا ہے کہ اور پرائم نمبر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کو چیک کر رہے آؤٹ پٹ پہ ون آ رہا ہے پیل ڈیوائس کے بعد ہم نے گیل ڈیوائس کو دیکھا تھا generic array logic generic array logic ہم نے بتایا تھا کہ اس کو آپ بار بار پروگرام کر سکتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ایک اینڈ گیٹ ارے ہے اور ایک اور گیٹ ارے ہے اینڈ گیٹ ارے جو ہے اس کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں اور گیٹ ارے جو ہے وہ فکسڈ ہے اس کو آپ پروگرام نہیں کر سکتے باقی جو ڈیوائسیز تھیں پی روم جو تھا پیل تھا اور پی ایل اے تھا اس میں بیسکلی فیوز ہوتے ہیں یا فیوز نہیں ہوتے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ فیوز بلو کریں گے یا فیوز اٹیچ کریں گے تو وہ پروگرام ہو جائے گی ڈیوائس اس کے بعد اگر اس میں آپ نے غلطی کر دی ہے یا اس فنکشن کو جو آپ نے امپلیمنٹ کیا اس کو چینج کرنا ہے وہ پاسبل نہیں ہے گیل ڈیوائس کی ہم نے یہ بتائی تھی اس کی جو خاصیت ہے کہ اس میں وہ فیوزز ٹائپ کی چیز نہیں یوز کر رہے اس میں E CMOS logic electrically CMOS logic use کر رہے ہیں وہ ہر جو انٹرسیکشن ہے ہم نے horizontal lines and vertical lines کی بات کی تھی جو ان پٹس ہیں تو ہر انٹرسیکشن پہ ایک ای اسکوئر سیما سیل لگا ہوا ہے جو آپ بار بار پروگرام کر سکتے ہیں آپ نے کوئی فنکشن کو اپ گریڈ کرنا ہے یا دوبارہ سے پروگرام کرنا ہے تو دوبارہ سے آپ اس کو سیلس کو پروگرام کریں تو آپ کا ایک نیا فنکشن اس میں پروگرام ہو جائے گا سو so, یہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے پچھلی دفعہ ہم نے گیل کی ایگزامپلس بھی دیکھی تھی ہم نے جو اینڈ گیٹ رہے تھی اس میں کچھ سیلز آن کر کے آف کر کے دیکھے تھے اور اس سے ہم نے کچھ سمپل بولین ایکسپریشنس پروگرام بھی کی تھیں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی پروگرامنگ پہ ایکچولی یہ جو پی ایل ڈی ڈیوائسز مختلف پی ایل ڈی ڈیوائسز ہیں ان کو آخر آپ نے پروگرام بھی کرنا ہے کوئی بھی بولین فنکشن ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے کیسے ہوگا ان ڈیوائسز کو پروگرام کرنا ہوگا اب پروگرامنگ کے دو تین سٹیپس ہیں سب سے امپورٹنٹ سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ جو فنکشن جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کسی طرح آپ نے بتانا ہے دو طریقے تھے بیسکلی تین طریقے تھے ایک جو ہے وہ سیکوینشل لاجک کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں ہم نے کیونکہ ابھی پڑھا نہیں تو وہ بعد میں اس کو دیکھیں گے جو دو طریقے اب تک آپ پڑھ چکے ہیں ایک طریقہ ہے بولین ایکسپریشن کوئی بھی فنکشن جو ہے آپ اس کی بولین ایکسپریشن لکھیں تو وہ بولین ایکسپریشن بیسکلی اس فنکشن کو بتا رہی ہے کہ بھی کیسے پرفارم ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کسی فنکشن کو بتانے کا ایک ٹوتھ ٹیبل کے تھرو ہے سو جو بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کریں گے ان پی ایل ڈی ڈیوائسیز کو پروگرام کرنے کے لیے ان کو ہم یا تو ایک بولین ایکسپریشن لکھ کے بتائیں گے کہ یہ فنکشن امپلیمنٹ کرنا ہے یا ایک ٹروپ ٹیبل بنا کے اس کے تھرو بتائیں گے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ اپنے پی ایل ڈی میں پروگرام کرنا ہے دوسرا ہم نے اسٹیپ بتایا تھا کہ ایک دفعہ جب آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ فنکشن پروگرام کرنا ہے اب اس کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ ڈیوائس جو ہے جو فنکشن امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کو اگر پراپر اس نے کام نہیں کیا تو دوبارہ پروگرام کرنا پڑے گا اور اگر کوئی اور ڈیوائس ہے تو وہ ضائع جائے گی پروگرام دوبارہ کر نہیں سکتے صرف گیل کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں سو بیسکلی ٹیسٹ ویکٹرز آپ نے بتانے ہیں ٹیسٹ ویکٹرز کیا ہوں گے جو ان پٹس ہیں اور جو آؤٹ پٹس ہیں وہ آپ نے بتا دینے تو وہ جو پروگرامنگ لینگویج ہے وہ ٹیسٹ کرے گی بیسکلی یہ ٹیسٹ ویکٹر اپلائی کرے گی اس فنکشن پہ اور اس سے ریزلٹ نکالے گی اگر کوئی بیچ میں غلطی ہے تو آف کورس وہ بتا دے گی آپ کو وہ ٹھیک کرنا پڑے گا جو تھرڈ اسٹیپ ہے بیسکلی uh, جو پروگرامنگ لینگویج سارے انفارمیشن کو کمپائل کرے گی اور ایک آؤٹ پٹ فائل جنریٹ کرے گی جس کو ہم فیوز فائل کہتے ہیں بیسکلی یہ جو فیوز فائل ہے یہ آپ ایک P L D device programmer ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ادھر سے جو ہے P L D device program ہو جاتی ہے آخر میں ہم نے ایک گیل ڈیوائس دیکھی تھی GAL twenty two V ten جس کے ہم نے بتایا تھا کہ بارہ ان پٹس ہیں دس آؤٹ پٹس ہیں اس کا ہم نے اسٹرکچر دیکھا تھا کیسے وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے کیسے بنی ہوئی ہے ایک اس کا جو امپورٹنٹ چیز تھی ہم نے دیکھا تھا output logic micro cells basically جو اینڈ گیٹ ارے کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ اور گیٹ ارے پہ جا رہا ہے اور گیٹ ارے جو ہے وہ فکسڈ ہے گیل میں اس کو آپ پروگرام نہیں کر سکتے سو بیسکلی ہر جو اینڈ گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اور گیٹ میں اور گیٹ کہاں پڑا ہوا ہے ان جو ہے output logic micro cells ان میں لگا ہوا ہے تو ان کو کہہ رہے ہیں آل میکس کہہ رہے ہیں اس آل میک کو یا output logic micro cell کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں پروگرام کر کے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے بیسکلی ہم جو آؤٹ پٹس کو کنفیگر کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا آؤٹ پٹ ملے ہم جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے اینڈ گیٹ ارے سے اس کو واپس کنیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ گیٹ ارے کے ان پٹ پہ یہ آئندہ آگے ہم پڑھیں گے سیکوینشل لاجک میں اس کا استعمال ہوگا کہ آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ فیڈ بیک کر رہے ہیں ان پٹ پہ سو بیسکلی آل میک کو ہم پروگرام کر کے ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ پٹس ہم لے سکتے ہیں یا جو آؤٹ پٹس ہیں ان کو واپس ان پٹس پہ بھیج سکتے ہیں اسی طرح کچھ جو آؤٹ پٹ پنس ہیں ان کو ایز ان پٹ پنس بھی پروگرام کر سکتے ہیں آج ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں ایک اور گیل ڈیوائس سے GAL sixteen V eight again بہت ہی جنرل پرپز ڈیوائس ہے اور کافی یوزفل ہے کافی کامنلی یوز ہوتی ہے گیل سکسٹین وی ایٹ جیسے کہ اس کے جو آئی ڈی سے معلوم ہو رہا ہے ٹوٹل جو ان پٹ آؤٹ پٹس جو ہیں ملا کے وہ سولہ بن رہے ہیں آؤٹ پٹس جو ہیں آٹھ ہیں جن کو آپ ایز ان پٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سو بیسکلی اس کے آٹھ ان پٹ ہیں آٹھ آؤٹ پٹ ہیں اور دو اسپیشل فنکشن ان پٹس ہیں اس کے جو ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ آٹھ آؤٹ پٹس ہیں دیٹ مینس آٹھ آپ کے sum of product terms generate ہو سکتی ہیں اس میں میں ہر سم آف پروڈکٹ ٹرمز آٹھ پروڈکٹ ٹرمز آئیں گی بیسکلی آٹھ اینڈ گیٹس ہوں گے وہ ان ساروں کا جو آؤٹ پٹ ہے ایک اور گیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوگا جو اور گیٹ ہے اور جو کنیکشن ہے وہ بیسکلی وہی جو ہے output logic micro cell جو پہلے ہم نے اسٹڈی کیا تھا ایکزیکٹلی اسی قسم کا output logic micro cell ادھر بھی ہے اس کی جو کنفیگریشن ہے تقریباً ملتی جلتی ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی جو سرکٹ ڈائگرام دیکھا تھا تقریباً بالکل اسی طرح کچھ اس میں انہینسمنٹس ہیں بیسکلی یہ جو گیل سکسٹین وی ایٹ ہے یہ کمپیٹیبل ہے ود اے پیل ڈیوائس پیل جو ہم نے پہلے پڑھے تھے اس سے کمپیٹیبل ہے تو آپ کے سرکٹ میں آپ کو کوئی بھی سرکٹ اس میں اگر پیل ڈیوائس لگی ہوئی ہے آپ اس کو بڑی آسانی سے گیل ڈیوائس سے ریپلیس کر سکتے ہیں فائدہ کیا ہوگا بیسکلی پیل جیسے آپ کو پتا ہے آپ ایک دفعہ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں اگر اس میں فنکشن آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے وہ نہیں کر سکیں گے دوبارہ سے ایک نئی پیل ڈیوائس کو پروگرام کرنا پڑے گا سو پیل کو اگر ریپلیس کر دیں گیل کے ساتھ تو آپ کے پاس وہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے آپ اس کو بار بار پروگرام کر سکتے ہیں سو so, جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو گیل سکسٹین وی ایٹ ہے یہ بہت سارے پیلس کو ریپلیس کر رہی ہے اس قسم کے فنکشنز ہیں اس کے انفیکٹ جو اسٹرکچر ہے آرکیٹیکچر ہے وہ بھی پیل سے ملتا جلتا ہے اس ڈیوائس کا جو سرکٹ ڈائگرام ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بنا ہوا ہے تو کائنڈلی وہ سامنے رکھیے گا جب میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں اچھا جو آل میک ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ڈیوائس میں بھی اس کو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں ڈفرنٹ آؤٹ پٹس کے لیے ڈفرنٹ ان پٹس کے لیے اب جیسے میں بتایا آل میک کا جو سرکٹ ہے وہ ملتا جلتا ہے جو پرانی ہم نے GAL twenty two V ten discuss کی تھی اس سے ملتا جلتا تھا کہ مور لیس سیم ہے اس آل میک میں تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں بیسکلی ملٹی پلیکسز لگے ہوئے ہیں اور ایک فلپ فلاپ لگا ہوا ہے تین امپورٹنٹ حصے کون سے ہیں ایک تو output control output control basically کیا ہے جو آؤٹ پٹ پن ہے ادھر ہمارے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے سو so, ہم آؤٹ پٹ کو چار مختلف طریقوں سے پروگرام کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہو پچھلے آل میک میں ہم نے بتایا تھا کہ جو آؤٹ پٹ ہے جو اور گیٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے آؤٹ پٹ پین کے ساتھ through a tri state buffer tri state buffer کی بھی ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ it's like a NOT gate with a control input اگر کنٹرول انپٹ ہائی ہے تو وہ ناٹ گیٹ کے طور پہ فنکشن کرے گا اگر کنٹرول انپٹ جو ہے لو ہے تو وہ بیسکلی ڈسیبل ہو جائے گا ہائی امپیڈنس آ جائے گی سو so اگر آؤٹ پٹ کو اگر دیکھا جائے ہم چار مختلف طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ٹرائی اسٹیٹ بفر ہے اس کے کنٹرول ان پٹ پہ پرماننٹلی فائیو وولٹ ہم وی سی سی کونیکٹ کر دیں تھرو پروگرامنگ اس سے کیا ہوگا آپ کی جو اور گیٹ کی جو سم آف پروڈکٹ ٹرم ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ ٹین پہ مل رہی ہے دوسرا ایک جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ کیا کریں گے آپ جو ہے ٹرائی اسٹریٹ بفر کی کنٹرول ان پٹ پین ہے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ پرمانٹلی کنیکٹ کر دیں اس سے کیا ہوگا جو آؤٹ پٹ بفر ہے وہ ٹرائی اسٹیٹ ہو جائے گا دیٹ از ہائی امپیڈنس میں ہو جائے گا تو اور گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ پین پہ نہیں ملے گا اس سے بیسکلی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ بیسکلی جو آؤٹ پٹ پن ہے اس کو ایز ان پٹ پن کنفیگر کر رہے ہیں ایک جو تیسرا آپشن ہے جو پروگرام کیا جا سکتا ہے جو آپ کا ٹرائی اسٹیٹ بفر ہے اس کی جو کنٹرول پن ہے اس کو آپ کنیکٹ کر دیں ایک ایکسٹرنل پن کے ساتھ جو گیل ڈیوائس ہے اس کی ڈفرنٹ پنس ہوں گی آف کورس جہاں آپ ان پٹ سگنلس اپلائی کریں گے جہاں سے آؤٹ پٹ سگنلس اپلائی کریں گے ان میں سے ایک پن ہے جو آپ پروگرام کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائے گی ٹرائی اسٹیٹ بفر کے کنٹرول پن کے ساتھ سو so بیسکلی جب آپ کی گیل ڈیوائس کسی سرکٹ میں لگا دیں گے تو اس پن پہ جو بھی آپ لاجک اپلائی کریں گے اگر ہائی اپلائی کریں گے تو ٹرائی اسٹیٹ بفر ایکٹیو ہو جائے گا آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی اگر اس پین پہ زیرو گراؤنڈ کر دیں گے تو ٹرائی اسٹیٹ بفر کی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی ایک چوتھا طریقہ ہے جس سے آپ ٹرائی اسٹیٹ بفر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کیا ہے بیسکلی اینڈ گیٹ ارے جو ہے اس میں سے ایک اینڈ اینڈ جو ایک گیٹ جو ہے اس کا output tri state buffer کے کنٹرول پین سے کنیکٹڈ ہے سو بیسکلی آپ کو ایک فنکشن پروگرام کریں گے ایک بولین فنکشن پروگرام کریں گے اگر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ون ہو جاتا ہے دیٹ مینس اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا تو ٹرائی اسٹیٹ بفر آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا بیسکلی اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک انورٹیڈ ویلو آ جائے گی اگر وہ جو بولین فنکشن آپ نے پروگرام کیا ہے اس کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے اور اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ویلو ہے تو کیا ہوگا ٹرائی اسٹیٹ بفر جو ہے انیکٹیو ہو جائے گا ہائی امپیڈنس آ جائے گی تو یہ تو ہو گیا چار طریقے جس کے تھرو آپ ٹرائی اسٹیٹ بفر کو کنٹرول کر سکتے ہیں آؤٹ پٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہر آل میک میں ایک فیسلٹی ہے جس سے آپ جو آؤٹ پٹ پین کو ایز ان پٹ پین بنا سکتے ہیں یا جو output tri state buffer کے آؤٹ پٹ پہ جو بھی ویلو آ رہی ہے وہ واپس آپ فیڈ بیک کر کے اینڈ گیٹ ارے کے ان پٹ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر ڈیوائس میں اگین تین آپ کے پاس آپشن ہیں to control the input to an AND gate array ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹرائی اسٹیٹ بفر کو جو اگر آپ ڈسیبل کر دیں تو آپ کی آؤٹ پٹ پین جو ہے ان پٹ بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کوئی بھی ویلو اپلائی کریں آؤٹ پٹ پین پہ جو کہ آپ ان پٹ پین بن گئی ہوئی ہے تو وہ ویلو کہاں ملے گی آپ کو اینڈ گیٹ ارے کے ان پٹ پین دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جو ہے ان پٹ جو اپلائی کر رہے ہیں اینڈ گیٹ ارے پہ وہ ایک ساتھ والے ایجیسنٹ جو آل میک ہے اس کی کنسٹرکشن اس قسم کی ہے اگر ڈایاگرام آپ دیکھیں جو فیڈ بیک پاتھ ہے وہ یا تو ٹرائی اسٹیٹ بفر سے فیڈ بیک ہو رہا ہے اسی آل میک کا یا جو ایجیسنٹ آل میک ہے ادھر سے آپ کو ایک فیڈ بیک پاتھ مل رہا ہے سو so, دو ہیں آپشنس اور ایک تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس میں ایک ہم نے ایک فلپ فلاپ بنایا ہوا ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس سے آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ فیڈ بیک پاتھ کے تھرو اینڈ گیٹ کے ارے پہ ایز ان پٹ اپلائی کر سکتے ہیں ایک جو تیسرا امپورٹنٹ پارٹ ہے آل میک سرکٹ کا وہ ہے اور uh, گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کیسے آپ آؤٹ uh, پٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اگر اگین پچھلے گیل ڈیوائس کو ریفر کریں اس میں ہم نے اور گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ ایک ایکس اور گیٹ لگایا تھا اگر ایکس اور گیٹ کا ایک جو ان پٹ ہے اس کو ون کر دیں تو ایکس اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا جو اور گیٹ کا آؤٹ پٹ ہے اس کا انورس ہو کے آئے گا اگر اور گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہے تو ایکس اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ زیرو آئے گا اس طرح اگر اور گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہے ایکس اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ون آئے گا تو دیٹ مینس آپ پولیرٹی جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں اس میں اگر ایکز اور گیٹ کا جو ان پٹ ہے اس کو زیرو پہ کر دیں تو جو اور گیٹ کے آؤٹ پٹ ہے وہی ایکز اور گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ آئے گی سو so, ایک تو یہ ہے کہ آپ پولیرٹی پروگرام کر سکتے ہیں یہ جو انورٹیڈ یا نان انورٹیڈ آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ پن پہ اویلیبل ہو جائے گا ایک جو دوسرا آپشن ہے کہ آپ اور گیٹ کا آؤٹ پٹ نہیں لیں جو آپ کا فلپ ساپ ہے اس کا آپ آؤٹ پٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ پین پہ لے سکتے یہ تو تین مین فنکشنز ہو گئے آل میک کے آپ آؤٹ پٹ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان پٹ کنٹرول کر سکتے ہیں اور گیٹ کی جو پولیرٹی ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اب ان ساری سرکٹ سے یا ان ساری فیسلٹیز سے آپ جو آل میک ہے ان کو تین موڈز میں پروگرام کر سکتے ہیں ایک تو ہے کمبینیشنل موڈ ہے ایک کمپلیکس موڈ ہے اور ایک رجسٹرڈ موڈ ہے کمبنیشنل موڈ اور کمپلیکس موڈ جو ہے وہ کمبینیشنل سرکٹس کے لیے استعمال ہوگا اور جو رجسٹرڈ موڈ ہے وہ سیکوینشل سرکٹس کے لیے استعمال ہوگا ذرا دیکھتے ہیں کمپلیکس موڈ کو اور جو کمبینیشنل موڈ ہے with the help of diagram یہ جو ہم نے سارا آل میک کا ڈسکس کیا اب ان کا ایک سمپلیفائڈ ہم ڈایاگرام دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے کنفیگر کریں گے اور کیا کیا ہمارے پاس آپشنس اویلیبل ہیں سو so, آئیے دیکھتے ہیں ذرا سلائڈس کو اور ڈایاگرامس کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آل میک جو ہے تین ڈفرنٹ موڈز میں پروگرام ہو سکتا ہے سمپل موڈ جو ہے کمپلیکس موڈ ہے اور ڈیڈیکیٹڈ موڈ ہے پہلے دیکھتے ہیں ذرا سمپل موڈ کو سمپل موڈ میں بھی آپ کے پاس تین آپشنز ہیں کمبینیشنل آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں آپ یا پروگرام کر سکتے ہیں combinational output with feedback to AND array یہ سیکنڈ آپشن ہے اور تیسری جو آپشن ہے سمپل موڈ میں that is the dedicated input پہلا آپشن دیکھتے ہیں کمبینیشنل آؤٹ پٹ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ ہے ایک simplified OLMC circuit left hand side پہ آپ کو ایک اور گیٹ نظر آ رہا ہے اور گیٹ کے ان پٹ پہ ساری جو پروڈکٹ ٹرمس ہیں جو اینڈ گیٹ ارے سے آ رہی ہیں وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں اور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے ایکسکلوزو اور گیٹ میں گیا ہوا کونیکٹ ہوا ہوا ہے سو ایکسکلوزو اور گیٹ کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں پولیرٹی چینج کے لیے سو جیسے ہم نے پہلے بتایا اگر ایکس اور ان پٹ کو ون کر دیں تو جو آؤٹ پٹ ہے ایکس اور گیٹ کا وہ اپوزٹ ہوگا اور گیٹ کے آؤٹ پٹ سے اگر اس کو زیرو کر دیں تو وہ سیم ہوگا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنی ہے ٹرائی اسٹیٹ بفر کا جو کنٹرول پین ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرائی اسٹیٹ بفر کا جو کنٹرول ان پٹ ہے اس کو وی سی سی پرمانٹلی وی سی سی پہ پروگرام کر دیا سو اس سے کیا ہوگا جو ٹرائی اسٹیٹ بفر کا آؤٹ پٹ ہے وہ انیبل ہو جائے گا سو جو بھی ایکسکلوزو اور گیٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ انورٹ ہو کے آپ کو آؤٹ پٹ پین پہ مل رہا ہے تو اس پرٹیکولر موڈ کو ہم کہہ رہے ہیں کمبینیشنل آؤٹ پٹ اب دیکھتے ہیں دوسرا جو موڈ ہے جو سمپل موڈ میں ہم پروگرام کر سکتے ہیں that is the combinational output with feedback to AND array یہ اس سے ملتا جلتا ہے ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بفر کے آؤٹ پٹ سے ایک فیڈ بیک لائن آ رہی ہے جو کنیکٹ ہوئی ہے ایک اور بفر سے اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اینڈ گیٹ ارے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو پہلے والے ڈائگرام میں اور اس میں صرف یہی چینج ہے کہ ایک ان پٹ جو ہے فیڈ بیک پاتھ اویلیبل ہے اب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس کی کنسٹرکشن جو ہے بیسکلی یہ جو گیل سکسٹین وی ایٹ ہے اس میں سے کچھ آل میک کی جو ان پٹ لائنس اویلیبل ہیں کچھ کی نہیں ہیں سو بیسکلی یہ جو combinational output with feedback to AND gate array جو آپشن uh, ہے یہ انہیں آل میک کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کی ایک فیڈ بیک uh, جو لائن ہے اگر جن آل میک کی فیڈ بیک لائن نہیں ہے ان کے ساتھ یہ آپشن آپ پروگرام نہیں کر سکتے جو تیسری آپشن ہے سمپل موڈ میں وہ ہے ڈیڈیکیٹڈ انپٹ uh, دیکھتے ہیں ذرا ڈائگرام کو اس کے اس کا ڈائگرام اگین جو پہلے دو سرکٹس ہیں اس سے ملتا جلتا ہے اس میں صرف اور گیٹ اور ایکس اور گیٹ نہیں دکھایا گیا بیسکلی جو کنٹرول انپٹ ہے uh, بفر کی اس کو پرمنٹلی گراؤنڈ کر دیا اس کو پروگرام کر کے گراؤنڈ کر دیا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائی اسٹیٹ بفر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہائی امپیڈنس پہ چلا گیا دیٹ از ڈسکونیکٹ ہو گیا from the rest of the circuit so so, اگر آؤٹ پٹ جو ہے اور گیٹ کا وہ ڈسکونیکٹ ہو گیا آؤٹ پٹ پین سے تو اب کیا کر سکتے ہیں آؤٹپٹ آؤٹ پٹ پین کے ساتھ بیسکلی اس کو as an input pin کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو اسی لیے اس موڈ کو ڈیڈیکیٹڈ ان پٹ موڈ کہہ رہے ہیں کیونکہ آؤٹ پٹ پین جو ہے وہ کنفیگر ہوگی ایز ان پٹ اور ان پٹ کہاں کونیکٹ ہو رہا ہے بیسکلی وہ اینڈ گیٹ ارے کے ان پٹ کے ساتھ کونیکٹ ہے تھرو دی بفر ابھی ہم نے سمپل موڈ دیکھا سو سمپل موڈ میں آپ کے پاس تین فردر آپشنس ہیں اور وہ ڈفرنٹ آپشن کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں آل میک کو بیسکلی اس میں ہم نے دو جو ہیں ایک جو کمبنیشنل آؤٹ پٹ تھی اور ایک combinational output with input to the AND gate ہے اس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا والا آپ آل میک یوز کر رہے ہیں کچھ آل میک کے ساتھ جو ہے ان پٹ جو پاتھ ہے وہ ہے کچھ آل میک کے ساتھ نہیں ہے سو بیسکلی آل میک کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں with a feedback to the AND gate جن کے ساتھ وہ ان پٹ پات ہے دوسروں کے ساتھ آف کورس نہیں کر سکتے uh, اس میں اگر آپ ڈائگرام uh, میں دیکھیں دو آل میک ایسے ہیں جن کے ساتھ فیڈ بیک پات نہیں ہے باقی ساروں کے ساتھ ہیں سو so, چھ ہیں اور uh, دو کے ساتھ نہیں ہیں نیکسٹ جو موڈ ہے بیسکلی کمپلیکس موڈ ہے کمپلیکس موڈ جو ہے basically again a programming mode OLMC کو آپ پروگرام کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس دو آپشنس ہیں ایک تو جو ہے کمبنیشنل آؤٹ پٹ ہوگا اور ایک combinational output with input put as as well مطلب آؤٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان پٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کو یہ کیسے کنفیگر کریں گے اور اس کا سرکٹ کیسے ہمیں نظر آئے گا کمپلیکس موڈ میں ہمارے پاس اگین دو آپشن ہیں کمبینیشنل آؤٹ پٹ اور combinational input and output again اگر آپ کمبینیشنل آؤٹ پٹ والے موڈ کے سرکٹ کو دیکھیں یہ بالکل ملتا جلتا ہے جو پہلے سے ہم نے سرکٹ دیکھے ہیں اس میں جو چینج ہے وہ جو ٹرائی اسٹیٹ بفر کا کنٹرول ان پٹ آ رہا ہے وہ آپ نے وی سی سی یا گراؤنڈ کے ساتھ کونیکٹ نہیں کیا بیسکلی یہ کونیکٹ ہوا ہوا ایک اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ جو اینڈ گیٹ ریز ہیں ان میں سے بہت سارے اینڈ گیٹس ہیں بیسکلی ہر آل میک کے ساتھ آٹھ اینڈ گیٹس کنیکٹڈ ہیں سو so ان میں سے ایک اینڈ گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کونیکٹ ہو رہا ہے اس ٹرائی اسٹیٹ بفر کے کنٹرول پین کے ساتھ سو بیسکلی اگر اس کو ون کرنا ہے تو اینڈ گیٹ کا جو پروڈکٹ ٹرم ہے اس کو آپ نے فنکشن ایسا امپلیمنٹ کرنا ہے جس کا آؤٹ پٹ ون آ رہا ہو اگر اس ٹرائی اسٹیٹ بفر کو آپ نے زیرو کرنا ہے دیٹ مینس اس کی ہائی امپینڈنس اسٹیٹ پہ لے کے جانا ہے تو جو اینڈ گیٹ کی پروڈکٹ ٹرم آ رہی ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے اب کیونکہ اس پرٹیکولر موڈ میں ہم کمبینیشنل آؤٹ پٹ کے طور پہ اس کو پروگرام کر رہے ہیں سو so بیسکلی جو اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ ٹرم ہے وہ ون ہونی چاہیے سو so جو بھی فنکشن پروگرام کیا اس کا آؤٹ پٹ ون ہوگا تبھی آپ کو کمبینیشنل آؤٹ پٹ ملے گا جو دوسرا آپشن ہے اس کمپلیکس موڈ میں وہ ہے combinational input and output so basically again جو سرکٹ ہے وہ پہلے سرکٹ سے ملتا ہے uh, اس میں جو فرق ہے جو ٹرائی اسٹیٹ بفر کا آؤٹ پٹ ہے ادھر سے ایک ان پٹ لائن آ رہی ہے جو کونیکٹ ہو رہی ہے through a buffer to the AND gate array ان کے ان پٹ کے ساتھ کونیکٹ ہو رہی ہے اگین جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا تھا یہ اسی آلمیک کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ یہ ان پٹ لائن ہے جیسے ہم نے بتایا کہ دو میک ایسے ہیں جن کے ساتھ ان پٹ لائن نہیں ہے تو ادھر یہ فنکشن آپ جو ہے پروگرام نہیں کر سکتے ادھر بھی جو ٹرائی اسٹیٹ بفر کا جو کنٹرول ان پٹ ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ سو so اگر اس کو ایز اے آؤٹ پٹ آپ نے یوز کرنا ہے تو ٹرائی اسٹیٹ بفر کو آپ نے ایکٹیویٹ رکھنا ہے سو so جو اینڈ گیٹ کے انپٹ پہ جو بھی ٹرمز آپ پروگرام کر رہے ہیں ان کا آؤٹ پٹ ون ہونا چاہیے اگر آپ نے ٹرائی اسٹیٹ بفر کو ڈسیبل کرنا ہے تو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے سو کمپلیکس موڈ میں بیسکلی جو ٹرائی اسٹیٹ بفر ہے ان کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں تھرو این اینڈ گیٹ اس کو پرماننٹلی وی سی سی کے ساتھ نہیں کنیکٹ کر رہے یا جو آؤٹ پٹ پین ہے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے کمپلیکس موڈ کے ہم نے دو آپشنس دیکھے بیسکلی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹرائی اسٹیٹ بفر کا جو کنٹرول ان پٹ ہے وہ ایک اینڈ گیٹ uh, کے آؤٹ پٹ سے آ رہا ہے اس میں آپ uh, کوئی اور طریقے سے آپ ٹرائی اسٹیٹ بفر کو کنٹرول نہیں کر رہے تیسرا جو ہم نے بات کی تھی رجسٹرڈ موڈ ہے وہ آئندہ جب سیکوینشل سرکٹس پڑھ لیں گے پھر اس کو دوبارہ دیکھیں گے اس میں اب آئیے بات کرتے ہیں پروگرامنگ کی ابھی تک ہم نے بیسکلی جو ڈفرنٹ ڈیوائسز تھیں پی ایل ای ڈیوائسز تھیں ان کے اسٹرکچر پہ ہم نے کانسنٹریٹ کیا کہ بھائی کیسے ہو رہا ہے کیسے پروگرام کر رہے ہیں آل میک کیا ہے اس کو کیسے پروگرام کرنا ہے کتنے آپشنس ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان ڈیوائسز کو پروگرام کیسے کریں گے پروگرامنگ آپ کرتے آ رہے ہیں بیسکلی پروگرام کرنے کے لیے ایک لینگویج پروگرامنگ لینگویج کا ہونا ضروری ہے بیسکلی اس کا کمپائلر کا ہونا ضروری ہے کوئی بھی لینگویج ہے لیٹس سی ہے اس میں آپ پروگرام لکھتے ہیں تو وہ آپ نے پہلے پیس آف پیپر پہ یا آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یہ یہ آپ نے کرنا ہے اس میں اب اس کو آپ لکھتے ہیں in the form of instructions اب وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ بیسکلی وہ سی ڈیفائن کر رہی ہے کہ اس کا سنٹیکس کیا ہے کس طرح لکھنا ہے آپ نے اب جیسے ہے A equals to B plus C اب یہی اگر آپ کسی لینگویج میں لکھیں تو یہ ڈفرنٹ طریقہ ہوگا ڈفرنٹ سینٹیکس ہوگا اسی طرح جو لینگویج ہم یوز کر رہے ہیں ان پی ایل ڈی ڈیوائسیز کو پروگرام کرنے کے لیے اس کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے اپنا ایک سینٹیکس ہے جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مختلف لینگویجز ہیں جو ہارڈ ویئر ڈسکرپٹیو لینگویجز کہلاتی ہیں جو یوز ہوتی ہیں ان پی ایل ڈی ڈیوائسیز کو پروگرام کرنے کے لیے ہم جو کانسنٹریٹ کریں گے ایبل پہ جو ہے ایڈوانس بولین ایکسپریشن لینگویج جو کتاب میں بھی یوز ہو رہی ہے ٹیکسٹ بک میں بھی یوز ہو رہی ہے تو اس کو ہم ٹارگیٹ uh, کریں گے کافی آسان ہے سمجھنے میں اس میں جو آپ پروگرام کریں گے بیسکلی اس کی جو اپنا سینٹیکس ہے یا اپنی نوٹیشنز ہیں ان کی ٹرمز میں آپ پروگرام کریں گے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ جو فنکشن آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو کسی طرح ڈیفائن کرنا ہے اب وہ ڈیفائن کرنے کے ہم نے دو طریقے بتائے تھے یا تو ایک بولین ایکسپریشن لکھے یا ایک ٹروتھ ٹیبل آپ بتائیں اس کو اب بولین ایکسپریشن جو ہے وہ آپ لکھتے آ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے آپ جو ہے ویریبلز اور جو آپریٹرز ہیں ان کی ٹرم میں ایک ایکسپریشن لکھتے ہیں اب اگر یہ ایکسپریشن آپ ایبل میں لکھیں گے تو اس کا اپنا سینٹیکس ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا وہ آپ کو یوز کرنا ہوگا اب جو آپریٹرز ہیں ایبل کے وہ ڈفرینٹ ہیں جیسے ہم ایڈ کرتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں تو اس کو کیسے آپریٹر کیا ہے اس کا پلس سائن ہے بیسکلی اس طرح اگر اینڈ آپریشن کرتے ہیں تو اس کو ڈاٹ سے بتایا جاتا ہے A dot B minus A and B اسی طرح اگر ہم کسی چیز کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اے بار لکھتے ہیں اس میں اب یہ جو بار ہے یا پلس سائن ہے یا جو ڈاٹ سائن ہے یہ ایبل میں ان کے ڈفرینٹ سمبلز یوز ہو رہے ہیں اس میں سو so, جو بھی آپ بولین ایکسپریشن ایبل میں پروگرام کریں گے وہ آف کورس آپ کو آپریٹرز یوز کرنے ہوں گے بولین ایکسپریشن کا سینٹیکس تقریباً وہی ہوگا جو آپ نارملی کرتے آ رہے ہیں اس میں سو so, ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سے آپریٹرز یوز ہو رہے ہیں ایبل میں اور ایک سمپل ایکسپریشن کیسے لکھیں گے جو ایبل کی نوٹیشنز ہیں وہ کیسے لکھی جاتی ہیں اس میں سو so, آئیے دیکھتے ہیں look at ABEL symbols for logic operations ہم پہلے سے لاجک آپریشن پڑھتے آ رہے ہیں not operation and operation or operation and exclusive or operation not operation ہم بیسکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی اے بار سو اے بار مینس اے کا ناٹ آپریشن ہے یا کمپلیمنٹ ہے ایبل میں ناٹ آپریشن کو ریپرزینٹ کریں گے بائی این ایکسکلیمیشن مارک جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اینڈ آپریشن جو ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں by ampersand simple or operation جو ہے اس کو آپ ہیش سمبل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایکسکلوسو اور جو آپریشن ہے اس کو ڈالر سائن سے یا ڈالر سمبل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں سو so جو بھی آپ بولین ایکسپریشن لکھیں گے یا ایکسپریشن ایبل uh, میں لکھیں گے ان میں یہ سمبل جو ہیں یوز کریں گے آئیے طرح دیکھتے ہیں چار سمپل آپریشن کو A not A and B A or B and اے ایکسکلوز اور بی بولین ایکسپریشن میں تو آپ کو پتا ہے کیسے لکھتے ہیں اس میں ایبل نوٹیشن میں اے ناٹ جو ہے ایکسکلمیشن مارک اے لکھا جائے گا بولی uh, نوٹیشن جو ہے A and B ABEL notation میں لکھی جائے گی اے ایم پرسینٹ بی اسی طرح بولین ایکسپریشن جو ہے یا نوٹیشن جو ہے اے اور بی وہ ایبل میں لکھی جائے گی اے ہیش سائن اور ہیش سمبل بی اور اسی طرح اے ایکسکلوزو بی لکھا جائے گا اے ڈالر بی ایک چیز جو آپ ذہن میں رکھیے گا یہ جو آپریٹرز ہیں ایبل سمبلز ہیں یا جو آپریٹرز ہیں ان کا پریسیڈنس ہے مطلب ہائی پرائرٹی ہے یا لو پرائرٹی ہے تو اگر ایک ایکسپریشن میں ایم پرسینٹ سائن آ رہا ہے ہیش سائن آ رہا ہے ڈالر سائن آ رہا ہے یا ایکسپلینیشن مارک آ رہا ہے تو جہاں بھی ایکسپلینیشن مارک آئے گا اس کا ہائیسٹ پریسیڈنس ہے وہ پہلے ایویلویٹ ہوگا اس کے بعد باقی ایکسپریشن ایویلویٹ ہوگی تو سب سے زیادہ پریسیڈنس جو ہے وہ ایکسپلینیشن مارک کا ہے اس کے بعد ایم پرسینٹ کا اس کے بعد ہیش سائن کا اور آخر میں ڈالر سائن کا نا have a look at a Boolean expression F to A B bar plus A C plus B bar D bar نا this can be written ABEL expression as equals to ampersand mark beats by hash sign so hash signed ampersand C represents the term A C there term B bar D bar is represented by exclamation mark B ampersand exclamation mark D ABEL expression جو ہے اس کو اینڈ کرنے کے لیے آپ نے سیمی کالن لگانا ہے اس میں ابھی ہم نے ایبل نوٹیشن دیکھی ہم نے یہ کہا کہ ناٹ آپریشن جو ہے اور آپریشن جو ہے اینڈ آپریشن جو ہے ایکسکلوزیو اور آپریشن جو بیسک فنڈامنٹل آپریشن ہیں ان کو ایبل میں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم نے چار ایبل کے آپریٹرس دیکھے نوٹیشنز بھی ہم نے لکھ کے دیکھی اور ایک ہم نے بولین ایکسپریشن جو ہے اس کو بھی ہم نے ایبل میں لکھ کے دیکھا ہم نے اگین شروع میں بات کی تھی کہ ایبل میں کوئی بھی فنکشن جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے بیسکلی جو پی ایل ڈی پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ایبل کے تھرو آپ نے پروگرام کرنا ہوگا اب اس لینگویج کو آپ نے وہ فنکشن کیسے بتانا ہے دو طریقے ہیں یا تو ایک بولین ایکسپریشن ہوگی یا ٹروتھ ٹیبل ہوگا بولین ایکسپریشن کی ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے اس کو ایبل میں ہم نے لکھ دیا اور ہر جو ایبل کی ایکسپریشن ہے اس کو اپنے سیمی کالن کے ساتھ ٹرمینیٹ کرنا ہے اب اگر آپ نے لت سے کوئی ایک ملٹی پلیکسر امپلیمنٹ کرنا ہے using a P L D device یا کوئی ڈی کوڈر امپلیمنٹ کرنا ہے جس کے ملٹیپل ان پٹس ہیں یا ملٹیپل آؤٹ پٹس ہیں لت سے کوئی بھی ڈیوائس ہے جس کے D zero D one D two inputs ہیں اب ملٹیپل ان پٹس کے لیے ایکسپریشن لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سو so, اس قسم کی اگر ڈیوائسز آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ٹوتھ ٹیبل کے طور پہ اگر ریپرزینٹ کر دیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا ٹوتھ ٹیبل جو ہے وہ کیسے آپ نے ایبل میں لکھنا اس کا بھی اپنا ایک سینٹیکس ہوگا جو ہم ابھی دیکھتے ہیں اس میں ملٹیپل ان پٹس جو ہیں اور ملٹیپل آؤٹ پٹس جو ہیں ان کو آسانی کے ساتھ ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیسکلی ایبل میں ایک فیسلٹی ہے اس سے آپ ایک سیٹ بنا سکتے ہیں سو فار ایگزامپل آپ کے ان پٹس ہیں D zero D one and D two بجائے یہ کہ آپ علیحدہ علیحدہ یہ سارے ویریبلس لکھیں D zero D one D two آپ جو ایبل ایکسپریشن ہے اس میں ایک سیٹ ڈیفائن کر دیں D D is basically comprised of D zero D one and D two تو آپ جو بھی ایکسپریشن لکھیں گے یا جو بھی ٹو ٹیبل بنائیں گے اس میں آپ سمپلی ڈی ویلو یوز کریں یا ڈی ویریبل یوز کریں آپ کو D zero D one D two mention کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ ملٹیپل ان پٹس یا ملٹیپل آؤٹ پٹس کیسے آپ ایبل uh, میں ایکسپریس کریں گے یا لکھیں گے اور یہ سیٹس جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اس میں ملٹیپل ان پٹس اور ملٹیپل آؤٹ پٹس ایبل میں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کے تھرو ایگزامپل جو ہے four input four bit multiplexer کی ہے بیسکلی اس کے چار چینلز ہیں اور ہر چینل جو ہے وہ چار بیڈ کا ہے سو بیسکلی اگر آپ سلیکٹ لائنس پہ زیرو زیرو اپلائی کریں گے تو پہلا جو ہے چار بٹ کا ان پٹ وہ آپ کے چار بٹ آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ سلیکٹ لائنس پہ زیرو ون اپلائی کرتے ہیں تو جو دوسرا چینل ہے چار بٹ کا B zero B one B two B three وہ آپ کے output Y zero Y one Y two Y three پہ اویلیبل ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ ون ون سلیکٹ لائنس پہ اپلائی کرتے ہیں تو جو چوتھا ان پٹ چینل ہے بیسکلی چار بٹ کا چینل ہے D zero D one D two D three وہ آپ کے آؤٹ پٹ پہ Y zero Y one Y two and Y three پہ اویلیبل ہو جائے گا جو فنکشن ٹیبل ہے یا ٹروت ٹیبل ہے of this four input four bit multiplexer وہ ادھر فگر uh, میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایس زیرو ایس ون جو ہے سلیکٹ ان پٹ لائنز ہیں جن کے uh, چار پاسبل کامبینیشن ہیں zero zero one zero zero one and one one outputs میں آپ کو Y zero Y one Y two Y three یہ آؤٹ پٹ لائنز ہیں اور چار پاسبل آؤٹ پٹس آ رہے ہیں جب سلیکٹ نائن زیرو زیرو ہو تو اے چینل آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے جب ون زیرو ہو بی چینل آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے زیرو ون ہو تو سی چینل آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے اور ون ون ہو تو ڈی چینل آؤٹ پٹ پہ آ رہا ہے اب اس پورے فنکشن کو آپ بولین ایکسپریشن میں بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں سو بولین ایکسپریشن جو ہے وائی تھری آؤٹ پٹ کے لیے وائی تھری آؤٹ پٹ کے پہ جو آپ کے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے یا تو اے تھری آ رہا ہے یا بی تھری آ رہا ہے یا سی تھری یا ڈی تھری آ رہا ہے اسی طرح وائی ٹو پہ کیا آتا ہے جو بیٹ ٹو ہے وہ آ رہی ہے A two B two C two D two آ رہا ہے اسی طرح وائی ون پہ بیٹ ون آتی ہے اور وائی زیرو پہ بیٹ زیرو آ رہی ہے چاروں ان پٹس کی سو وائی تھری کی بولین ایکسپریشن جو ہے وہ ہے A three S one bar S zero bar plus B three S one bar S zero plus C three S one S zero bar plus D three S one S zero اسی طرح اگر وائی ٹو کو دیکھیں ملتی جلتی ایکسپریشن ہے سمپلی تھری کی جگہ ٹو آ رہا ہے so Y two is A two S one bar S zero bar plus B two S one bar S zero plus C two S one S zero bar plus D two S one S zero اسی طرح وائی ون کی بھی ایکسپریشن آپ لکھ سکتے ہیں اور وائی زیرو کی بھی لکھ سکتے ہیں سو so, اس میں بیسکلی اگر ایس ون زیرو ہے اور ایس زیرو زیرو ہے تو وائی تھری پہ کیا آ رہا ہے بولین ایکسپریشن کے حساب سے بیسکلی اے تھری آ رہا ہے اسی طرح ایس ون زیرو ہے اور ایس زیرو ون ہے تو بولین ایکسپریشن آپ کو کیا بتا رہی ہے وائی تھری پہ بی تھری آ جائے گا اینڈ سو آن اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو ایبل میں کیسے ایکسپریس کریں گے یہ جو بولین ایکسپریشن ہے ایبل میں کیسے لکھیں گے ایبل میں پہلی جو ایکسپریشن ہے وائی تھری کے لیے وہ لکھی جائے گی Y three equals to A three ampersand exclamation mark S one ampersand exclamation mark S zero یہ جو exclamation mark S one ampersand exclamation mark S zero جو ہے یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے basically S one bar S zero bar اور اے تھری جو شروع میں ہے ampersand with exclamation mark S one وہ اے تھری کا پروڈکٹ ہے ان ساروں کے ساتھ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرم ہے وائی تھری میں B three S one bar S zero وہ لکھ رہے ہیں آپ B three ampersand mark S one ampersand S zero تیسری ٹرم جو ہے C three S one S zero bar وہ کیسے لکھ رہے ہیں آپ C three ampersand S one ampersand exclamation mark S zero اور چوتھی جو ٹرم ہے D three S one S zero وہ آپ کیسے لکھ رہے ہیں D three ampersand S one ampersand S zero اس ساری ایکسپریشن کو جو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں ود اے سیمی کالن چاروں جو پروڈکٹ ٹرمز ہیں اس میں جو ہے آپ نے جو اور کرنا ہے وہ آپ کو ہیش سمبل کے تھرو اور کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے وائی زیرو کی ایکسپریشن کو اگر دیکھیں بالکل آئیڈینٹیکل ہے اس میں جو اے تھری ہے وہ ریپلیس ہو گیا اے زیرو کے ساتھ اسی طرح بی تھری جو ہے وہ بی زیرو کے ساتھ ریپلیس ہو گیا اسی طرح سی تھری اور ڈی تھری جو ہے وہ ریپلیس ہو گئے C zero and D zero کے ساتھ چاروں جو ایکسپریشنز ہیں Y three Y two Y one Y zero ساری جو ہیں سیمی کالن سے ٹرمینیٹ ہوئی ہوئی ہیں ان ایکسپریشن میں دیکھا جائے آپ کے پاس چار مختلف ان پٹس ہیں A three A two A one اور A zero B three B two B one B zero C three C two C one C zero D three D two D one and D zero output جو ہیں اگین چار ہیں Y three Y two Y one and Y zero select ان انپوٹ جو ہیں وہ دو ہیں S one and S zero اب بجائے یہ کہ چار ایکسپریشنز لکھیں جس طرح ہم نے پہلے دیکھی ہیں ایبل میں آپ ان کے سیٹس ڈیفائن کر دیں سو so, ایبل میں کیسے سیٹس ڈیفائن ہوں گے ادھر جیسے آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے A three A two A one A zero inputs کے لیے آپ ایک سیٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کو کہیں گے آپ set A so A is equal to brackets میں اسکوئر بریکٹس میں A three comma two comma one comma A zero اور اس سارے ایکسپریشن کو آپ ٹرمنیٹ کر رہے ہیں سیمی کالن سے اسی طرح بی سیٹ ڈیفائن کیا ہوا ہے within brackets B B B B three two one and zero اسی طرح سی کو بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے ڈی کو بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے اور وائی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو بھی اسی طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے basically Y is a set of out Y three Y two Y one and Y zero اسی طرح جو سلیکٹ ان پٹ ہے ایس وہ بھی ایک سیٹ ڈیفائن کیا ہوا جس کے دو کمپونیٹس ہیں S one and S zero اب اگر ان سیٹس کو آپ نے ڈیفائن کر لیا اب ان سیٹس کی مدد سے آپ ایک سمپل ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں سو جو ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے basically it is Y equals to within bracket S double sign two two zero ampersand A اس کے بعد آپ کو ہیش سائن نظر آ رہا ہے اس کے بعد again within brackets S two two one ampersand B hash sign پھر اگین بیکٹس میں ایس ٹو ٹو ٹو پھر ampersand C hash sign brackets میں S two two three ampersand D یہ ٹرمینیٹ ہو رہا ہے سیمی کالن سے ذرا پہلی ٹرم کو دیکھتے ہیں S two equals to zero ampersand A basically جو ٹو ٹو جو سائن ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ریلیشنل آپریٹر جیسے کہ ہم نے بولین ایکسپریشن میں دیکھا اور پہلے جو ایبل ایکسپریشن لکھی تھی ایس ون زیرو ہو ایس زیرو زیرو ہو تو پھر کیا ہوگا اے تھری سلیکٹ ہو جائے گا تو ادھر بھی یہی بتایا جا رہا ہے اگر ایس زیرو ہو تو اے تھری سلیکٹ ہوگا اب اے تھری ادھر نہیں بتایا گیا سیٹ لکھا ہوا ہے اے سو ایبل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اے تھری کو سلیکٹ کر لے گا اسی طرح جب ایس ایكولس ٹو ون ہے that is S one zero ہے اور ایس زیرو ون ہے that means S is one تو پھر کیا ہوگا بی سلیکٹ ہوگا اسی طرح S equals to two represents S one is one and S zero is zero اور اسی طرح S to two three represent S one and S zero دونوں ونس ہیں تو اس وقت کیا ہوگا بیسکلی ڈی آؤٹ پٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو رہا ہے ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی four put four bit multiplexer اس کو ہم نے ایبل میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے اس میں بولین ایکسپریشن کی فارم میں اس میں نے دوسری چیز ایک دیکھی ہے کہ اگر ملٹیپل انپٹس ہوں ملٹیپل آؤٹ پٹس ہوں جیسے اے کے ملٹیپل انپٹس بی کے multiple put C and D کے ملٹیپل پٹ سے وائی کے ملٹیپل آؤٹ پٹس سے تو بجائے کہ چار آپ ایکسپریشن لکھیں ایک ایکسپریشن آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ سیٹس ڈیفائن کر دیں سو بیسکلی سیٹس پہلے سے ڈیفائن کرنے پڑیں گے ڈکلیئر کرنے پڑیں گے اس کے بعد وہ آپ ایک جو ہے ایبل ایکسپریشن لکھیں گے ایک جو چیز میں بتانا بھول گیا جو ویریبلس یوز کر رہے ہیں وائی اے بی سی یہ کیپٹل میں لکھ سکتے ہیں اسمال میں لکھ سکتے ہیں ایبل جو ہے کیس سینسٹیو ہے so capital A is different from small A اس میں آپ نمبرز بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے اے تھری ہم نے یوز کیا ہے اے ٹو بھی یوز کیا ہے تو کوئی بھی آپ کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ تو بات ہوگی کہ آپ نے ایک بولین ایک امپلیمنٹ کرنا ہے ایک سرکٹ امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے تھرو اے بولین ایکسپریشن دوسرا طریقہ جو ایسے ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں پہلے میں نے بتایا ٹروتھ ٹیبل کے طور پہ آپ ٹروتھ ٹیبل آپ پروگرام کر سکتے ہیں ایبل میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس میں اگین کیسے کریں گے اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہوگا دو ایگزامپل ہم دیکھیں گے ایک simple exclusive or gate let's say وہ آپ نے بنانا ہے ایک پی ایل ڈی ڈیوائس کو پروگرام کرنا ہے تاکہ وہ بہیو کرے as an exclusive or gate اس کو دیکھتے ہیں اس کا ٹروتھ ٹیبل کیسے آپ ریپرزینٹ کریں گے اور دوسرا ایک ایگزامپل جو ہے کمپریٹر سرکٹ کی ہے کہ کمپیوٹر آپ نے بنانا ہے اس میں ہم نے کمبنیشن سرکٹ کے تھرو بنایا تھا وہ آپ کیسے اس کا ٹو ٹیبل پروگرام کریں گے using ABEL so let's have a look پہلے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں ایکسکلوزو اور گیٹ کی ایکسکلوزو اور گیٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کا فنکشن ٹیبل جو ہے ایبل میں سو so, اس کا جو سینٹیکس ہے ٹو ٹیبل جیسا آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے یہ ایبل ایک نوٹیشن ہے اس کے بعد بریکٹس میں اور اسکوئر بریکٹس میں اے کوما بی لکھا ہوا اے کوما بی مینس ان پٹ اور پھر ایرو کے بعد ایکس بریکٹ میں ایکس مینس آؤٹ پٹ یہ کوئی بھی ویریبلس ہو سکتے ہیں سی ڈی ہو سکتا ہے ایکس کی جگہ وائی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں اب ٹروپ ٹیبل جو ہے اس کے نیچے آف کورس سارے آپ کے جو پاسبل ان پٹ کمبینیشن ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہوں گی اور اس کی جو پاسبل آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی بتانی ہوں گی جس طرح آپ نارملی ایک ٹروپ ٹیبل بناتے ہیں اس میں یا لکھتے ہیں سو ایکسکلوزیو اور گیٹ ہے تو بیسکلی اگر زیرو زیرو انپٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ زیرو ہوگی زیرو ون ان پٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ ون ہوگا ون زیرو ان پٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ ون ہوگا اور ون ون ان پٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ زیرو ہوگا سو سینٹیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپریشن آپ نے لکھا اس کو آپ نے ٹرمینیٹ کیا ود اے سیمی کالن آپ کو ڈائگرام میں پورا ٹوتھ ٹیبل جو ہے ایکسکلوزو اور گیٹ کا وہ نظر آ رہا ہے اس میں آئیے دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں ABEL representation of the truth table of a two bit comparator circuit two bit comparator circuit آپ کو جیسے یاد ہو چار بٹ ان پٹ ہونا چاہیے دو نمبرز ہوں گے جو کمپیئر کریں گے دونوں نمبر جو ہیں دو بٹ کے ہیں سو پاسبل کمبینیشن ہیں سولہ آ رہی ہیں اب جو کمپریٹر سرکٹ کا کتنے آؤٹ پٹس تھے بیسکلی تین آؤٹ پٹس تھے ایک جو تھا اے گریٹر دین بی تھا اے جو آؤٹ پٹ تھا اے اکوز ٹو بی تھا اور تیسرا جو آؤٹ پٹ تھا اے واز لیس دین بی تو اس ٹروتھ ٹیبل میں تین آؤٹ پٹس ہوں گے اور چار ان پٹس ہوں گے اب آپ ایبل میں کیسے ریپرزینٹ کریں گے بیسکلی وہی ایبل کے نوٹیشن ہے ٹروتھ ٹیبل اس کے بعد آپ نے جو ان پٹ ویریبلس ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور آؤٹ پٹ ویریبلس وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں سو ان پٹ ویریبلس جو ہیں A one comma A not comma B one B not یہ چار ان پٹ ویریبلس ہیں اسکوئر بریکٹس میں لکھے ہوئے ہیں یہ اس کا سینٹیکس ہے ایبل کا ایرو کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسکوئر بریکٹس میں آپ کو ویریبل جی ای اور ایل نظر آ رہے ہیں basically G represents A greater than B E represents A to B اور جو ایل ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اے لیس دین بی کوئی بھی ویریبل سلیکٹ کر سکتے تھے جی ای e اور ایل کنوینئنٹ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ گریٹر ہے ایکول ٹو ہے یا لیس دین ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جو ہے وہ جتنے بھی سولہ جو ان پٹ کمبینیشن ہیں وہ آپ نے بتانی ہے اس میں وہ ساری لسٹ کرنی ہوں گی اور کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی لسٹ کرنے ہوں گے اب جیسے پہلا جو ان پٹ ہے zero zero zero zero basically دونوں نمبر برابر ہیں سو آپ کو جو آؤٹ پٹ پہ جو بیچ والا کالم ہے ادھر ون نظر آ رہا ہے اور گریٹر دین کالم میں زیرو نظر آ رہا ہے لیس دین کالم میں زیرو نظر آ رہا ہے سو بیسکلی یہ بتا رہا ہے کہ بھی جو دو نمبر ہیں وہ برابر ہیں اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں for input combination zero one zero one again the two numbers are equal so بیچ والے آؤٹ پٹ والے کالم میں ون نظر آ رہا ہے باقی دو جو کالمز ہیں ان میں زیرو زیرو نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر جو ہے اے لیس دین بی ہے تو آپ کو کورسپونڈنگ کالم میں ونز نظر آ رہے ہیں اور جو اے ہے اگر گریٹر دین بی ہے اگین کورسپونڈنگ کالمز میں آپ کو ونس نظر آ رہے ہیں سو so بیسکلی یہ ٹرتھ ٹیبل ہے جو آپ نارملی لکھتے ہیں ایگزیکٹلی exactly وہی چیز ہے آپ نے صرف ادھر ایبل نوٹیشن میں لکھا ہے جس نے پہلے بتایا تھا ہر نوٹیشن کے بعد آپ نے ایک سیمی کالن یوز کرنا ہے وچ ٹرمینیٹس دی نوٹیشن یہ جو ٹرتھ ٹیبل ہے اس کو ایک اور آسان طریقے سے لکھا جا سکتا ہے اگر وہ سیٹ کو یوز کیا جائے سو اس نیکسٹ ڈائگرام میں اوپر آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایک سیٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پٹ ہے کوئی بھی نام دیکھ سکتے ہیں ان پٹ اگین کنوینئنٹ ہے so input is equal to A one comma A zero comma B one comma B zero so یہ ڈیفائن کر رہا ہے سیٹس میں that means input values یہ چار ویلوز ہو سکتے ہیں اس میں اب ٹروتھ ٹیبل کیسے ایکسپریس کریں گے ایبل میں بیسکلی بجائے یہ کہ A one A zero B one B zero سارے لکھیں آپ ان پٹ لکھ دیں input represent the four terms جو سیٹ ہم نے ڈیفائن کیا اسی طرح ایرو آئے گا اس کے بعد جو آؤٹ پٹ ہے جی ای e اور ایل لکھا ہوا نیچے جو ہے جو سولہ جو پاسبلٹیز ہیں inputs and corresponding outputs ان کو بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہے ذرا آسان طریقے سے لکھا ہوا سو ان پٹ کیونکہ ہم نے سیٹ ڈیفائن کیا تھا تو پہلے جو اگر شروع میں دیکھیں پہلی جو ویلو تھی زیرو زیرو زیرو زیرو چاروں ویلوز ہم نے لکھنی لکھی تھیں پھر نیکسٹ والی جو تھی زیرو زیرو زیرو ون چاروں ویلوز لکھی تھی اب کیونکہ سیٹ ڈیفائن کر دیے تو اس میں اگر آپ زیرو لکھیں گے تو this means that the four input are zero zero zero zero next جو ویلو ہم نے ون لکھی ہوئی ہے this means means sir zero zero zero one اسی طرح two three four fifteen so fifteen جو ہے the number means that input is one one one one output اسی طرح لکھا ہوا ہے ہم نے اگین تین کالمس ہیں ایک گریٹر دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک ایکول ٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ایک لیس دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں ہم نے بھی دیکھا کہ ٹروتھ ٹیبل جو ہے وہ کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے ایبل میں کیسے لکھیں گے دو ایگزامپلس دیکھیں ایکسکلوزو کیٹ کی اور ایک کمپریٹر کی اس میں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جس طرح پہلے ٹروتھ ٹیبل بناتے آ رہے ہیں لکھتے آ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح لکھنا ہے آپ نے سمپلی جو سینٹیکس ہے ایبل کا اس کا خیال رکھنا اس میں ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک سیمی کالن ہوگا اور اسکوئر بیکٹس میں لکھنا ہے اور باقی وہی چیز ہے دوسری جو ہم نے چیز دیکھی کہ اگر آپ سیٹ ڈیفائن کر لیں تو اس سے زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا جو کمپریٹر کے کیس میں دیکھا تھا سولہ پاسبل انپٹس ہیں تو چار انپٹس ہیں تو آپ کو بہت سارے نمبرز لکھنے پڑ رہے ہیں تو اگر آپ ایک سیٹ ڈیفائن کر دیں آف انپٹ ویریبلس تو آپ کو سمپلی جو سولہ ان پٹ کمبینیشنز ہیں زیرو سے ففٹین نمبر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ایبل جو ہے ان کو سمجھے گا کہ بھائی وہ زیرو زیرو زیرو زیرو ہے پہلے ان پٹ کے لیے اور آخری کے لیے اس کو پندرہ جو لکھا ہوا اس کو سمجھے گا ون ون ون ون دو طریقے ہم نے ڈسکس کر لیے ایک تو بولین ایکسپریشن اور ایک ٹوتھ ٹیبل تیسرا جو ایک طریقہ ہے وہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے سیکوینشل لاجک کے لیے اسٹیٹ ڈائگرام کے تھرو آپ ایک فنکشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس میں جو نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ بیسکلی ہے ٹیسٹ ویکٹر کو اب آپ نے ایک فنکشن بتا دیا ایبل کو بیسکلی ایبل جو ہے اس کو چیک کرے گا اگر اس میں کوئی سینٹیکس ایرر ہے وہ بتا دے گا تو وہ سینٹیکس ایرر آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ نے جو فنکشن آپ نے بتایا ہے لکھا ہے تھرو ٹو ٹیبل یا بولین ایکسپریشن اس کو چیک کرنا ہے چیک کیسے کریں گے ٹیسٹ ویکٹر کی ہم نے بات کی تھی ٹیسٹ ویکٹر میں کیا ہوگا بیسکلی اب کوئی بھی فنکشن آپ کیسے چیک کریں گے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بیسکلی اس فنکشن کے سارے انپٹس آپ کو پتہ ہے اس کے سارے کورسپونڈنگ جو آؤٹ پٹس ہیں وہ پتہ ہے تو اگر آپ ایک ٹیسٹ ویکٹر بنا لیں جس میں یہ سارے انپٹس بتا دیں اور سارے آؤٹ پٹس بتاتے ہیں وہ ایبل میں لکھ دیں اس میں تو ایبل کو پتا لگ جائے گا کہ یہ ٹیسٹ ویکٹر ہے اس ٹیسٹ ویکٹر کو وہ یوز کرتے اس فنکشن کو چیک کرے گا اس میں سو so بیسکلی جو ٹیسٹ ویکٹر ہے اس کی جو شیپ ہے یا سینٹیکس ہے وہ ملتا جلتا ہوگا جو ٹروتھ ٹیبل آپ نے ابھی لکھا ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ویکٹر کیسے آپ ڈیفائن کریں گے ایبل میں ایگزامپل دیکھتے ہیں وہی ٹو بٹ کمپریٹر کی اس کے لیے ایک ٹیسٹ ویکٹر ڈیفائن کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بتایا ٹیسٹ ویکٹر جو ہے ساری ان پٹس آپ نے بتانی ہوں گی اور ساری آؤٹ پٹس بتانی ہوں گی جو چیک کرے گا ایبل اپلائی کر کے یا سیمولیٹ کر کے اس سرکٹ کو سو so, جو سنٹیکس ہے ٹیسٹ ویکٹر لکھے لکھیں گے آپ اس کے بعد جو ان پٹس ہیں وہی A one comma A zero comma B one comma B zero arrow کے بعد آؤٹ پٹس آپ نے لکھنی ہے جی ای اور ایل اور نیچے جو ساری پاسبل کمبینیشن ہیں جو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ساری دیں جو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہی آپ لکھیں گے اس کیس میں ہم ساری پاسبل جو پٹ کمبینیشن ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان ساری پٹ کمبینیشن کے لیے جو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس ہیں وہ بھی ہم نے لکھ دیے ہوئے تو اگر آپ اس کو دیکھیں جو پہلے ہم نے ٹروتھ ٹیبل ڈیفائن کیا تھا اس میں کوئی بیچ میں چینج نہیں ہے صرف آپ نے ڈیفائن ڈفرینٹلی کرنا ہے اوپر ٹیسٹ ویکٹر لکھنا ہے اس کو آپ سیٹ اگر پہلے ڈیفائن کر دیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا لکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ سیٹ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سیٹ اسی طرح ڈیفائن کرنا جس طرح ٹو ٹیبل کے کیس میں کیا تھا اگین وہ ان پٹ سیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں جو ویلوز ہیں A one A not B one and B not ہیں ٹیسٹ ویکٹر کیسے ڈیفائن کریں گے اگین ٹیسٹ ویکٹر لکھنا ہے اپنے اور اس کے بعد ان پٹ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے سیٹ کو پھر ایرو جی ای ایل اور نیچے وہی سولہ کی سولہ جو ان پٹ کمبینیشن ہیں وہ لکھی ہیں آپ نے اور جو آؤٹ پٹس میں جو پاسبل آؤٹ پٹس ہیں تین جو آؤٹ پٹس ہیں گریٹر دین ٹو لیس دین وہ سارے لکھے ہیں اس میں سو بیسکلی یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ویکٹر ڈیفائن ہو گیا ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ ویکٹر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اس میں اب ایبل کی دو مین جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کر دیں کہ پہلے فنکشن کیسے ڈیفائن کرنا ہے اس کے بعد ٹیسٹ فیکٹر کیسے ڈیفائن کرنا ہے اب جیسے آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو پروگرام لکھنے کے لیے آپ ایک ان پٹ فائل کریٹ کرتے ہیں اس کو کوئی بھی نام سوریبل نام دیتے ہیں اس میں آپ سورس کوڈ لکھتے ہیں اس کو پھر بعد میں کمپائل کرتے ہیں اسی طرح ایبل کی بھی ایک ان پٹ فائل ہوگی جس میں آپ جو ہے فنکشن اپنا ڈیفائن کریں گے بائی رائٹنگ بولین ایکسپریشن یا ٹو ٹیبل لکھ کے یا اس کے بعد آپ جو ہے ٹیسٹ ویکٹر بھی ڈیفائن کریں گے اس میں اور اس سارے کو کرنے کے بعد کمپائل کریں گے اس میں کمپائل کرنے کے بعد بیسکلی ایک آؤٹ پٹ فائل جنریٹ کرے گا جس کو ہم فیوز فائل کہہ رہے ہیں اب یہ جو ان پٹ فائل ہے بیسکلی اس میں تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک شروع میں ڈیکلوریشن ڈیکلوریشن بیسکلی وہی چیز ہے جیسے آپ نارمل پروگرامنگ میں کرتے ہیں کوئی بھی آپ نے ویریبل یا کوئی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس میں جو بھی ویریبل یوز کر رہے ہیں ان کو آپ نے ڈیفائن ڈکلیئر انیشلائز کرنا ہوتا ہے اسی طرح ایبل میں بھی وہ پہلا کام کریں گے اس کے بعد آپ فنکشن ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ٹیسٹ فیکٹر ڈیفائن کریں گے اب ڈیکلریشن میں کیا چیزیں ڈیفائن کرنی ہے ڈکلیئر کرنی ہے بیسکلی تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو ہے جو سیٹ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں جو سیٹ ہم نے لکھے ہیں یوز کر رہے ہیں وہ پہلے ڈکلیئر کریں گے ڈیفائن کریں گے تب ہی آپ یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے پینس اب جو گیل ڈیوائس ہے یا پیل ڈیوائس ہے کوئی بھی پی ایل ڈی ڈیوائس ہے اس کے ڈفرنٹ پینس ہیں سو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے ویریبلس ہیں وہ کن پینس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں فار ایگزامپل ہم نے ملٹی پلیکسر کی بات کی تھی اس کے ان پٹس جو تھے A zero A one A two A three اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی جو ڈیوائس یوز کر رہے ہیں سے یہ ان پٹ ویریبلس کن پنس پہ ہوں گے pins one two three four پہ ہوں گے یا فائیو سکس سیون ایٹ پہ ہوں گے تو یہ ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ نے بتانی ہوگی میں شروع والے حصے میں تیسری جو امپورٹنٹ چیز آپ نے ڈیکلوریشن میں بتانی ہوتی ہے وہ بتانی ہوتی ہے کہ ڈیوائس کون سی یوز کر رہے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ ایبل جو لینگویج ہے وہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہے اس کے تھرو آپ کوئی بھی ڈیوائس پروگرام کر سکتے ہیں سو آپ نے اس ڈیوائس کا نمبر آئی ڈی بتانا ہوگا اس میں سو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سیٹ کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں ڈیوائس کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں اور پن کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں اس پہلے والے میں ان فائل uh, پہلی جو اسٹیٹمنٹ ادھر نظر آ رہی ہے decoder device P twenty two V ten نظر آ رہا ہے ڈی کوڈر جو ہے کوئی بھی ایسا نام ہے جو اپنی کنوینئنس کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ سمپلی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ڈیکوڈر ڈیوائس ہے ڈیوائس جو ہے وہ ایک ریزرو ورڈ ہے ایبل کا آگے جو P two two V ten جو ہے یہ اس کی ڈیوائس آئی ڈی ہے سو پی جو ہے ہم گیل ڈیوائس کے لیے بھی اور پیل ڈیوائس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سو یہ بتا رہا ہے کہ ایک گیل ڈیوائس ہے جس کے دس آؤٹ پٹس ہیں اور ٹوینٹی ٹو ان پٹس ہو سکتے ہیں اگر دس آؤٹ پٹس کو ایز ان پٹ بھی کنفیگر کر لیا جائے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے یا نیکسٹ ایکسپریشن جو ہے وہ بتا رہی ہے pin description basically A zero A one A two A three pin one two three four that means کہ جو گیل ڈیوائس ہے اس کی pins one two three four جو ہیں ان پہ variables A zero A one A two اور اے تھری اپلائی ہو رہے ہیں اسی طرح اگر وہ جو پہلے ہم نے ملٹی پلیکسر کی ایگزامپل کی تھی اس میں چاروں ان پٹس کے لیے آپ کو پین ڈسکرائب کرنی ہوگی ڈیفائن کرنی ہوگی کہ B zero B one B two B three جو ویریبلس ہیں وہ کن پینس پہ اپلائی ہو رہے ہیں اسی طرح سی ان پٹ جو ہیں وہ کون سے پینس پہ اپلائی ہو رہے ہیں ڈی بی اسی طرح وائی بی اور ایس جو سلیکٹ ان پٹس ہیں سارے کے سارے ڈسکرائب کرنے ہوں گے ڈکلیئر کرنے ہوں گے تیسری جو ایکسپریشن ہے یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں ادھر سیٹ بیسکلی ڈیفائن ہو رہا ہے so input is equal to A one A zero comma B one comma B zero یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سیٹ ہے جو ایک ان پٹ سیٹ ہے جو پہلے بھی ہم کر سکے کر چکے ہیں سو جو ایبل فائل جو ان پٹ فائل ہے اس میں یہ تین قسم کی ڈیکلوریشن ہوں گی ابھی ہم نے ایبل کی ان پٹ فائل کے بارے میں بات کی اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا ٹیکسٹ بک میں بھی اور جو ہینڈ آؤٹس ہیں آئندہ لیکچر میں ایک ہم ایگزامپل کریں گے ایک ملٹی پلیکسر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے اپنا خیال رکھیے گا آئندہ دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم